تم میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ امریکہ سے یاری چھوڑے گا نہیں چھوڑتے تو ہم کیوں رب سے چھوڑیں گے تم پکے یار اور ہم کچے یار ایسا کرو تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان اپنے ملکوں کو امن سے بھر دیں دین سے بھر دیں سکون سے بھر دیں تو طریقہ یہ ہے تم بھی جہاد کرو ہم بھی جہاد کریں نہ تم دہشت گردی میں آؤ نہ ہم دہشت گردی میں آئے نہ کسی اور کو دہشت گردی کی طرف لے جاؤ تنظیموں پہ پابندی مت لگاؤ یہ مجاہدوں کو مسلمان بناتے ہیں بڑے بڑے چرسی نشائی زانی بدکار ڈاکو ان کے ہاتھوں پہ توبہ کر کے اللہ کے ولی بنتے ہیں یہ علاقوں میں امن قائم کرتے ہیں میں پورے ملک کے تھانوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ تھانوں میں چلے جاؤ تمہیں مجاہدوں کے جرائم نظر نہیں آئیں گے بجلی کا بل تک چوری کرنا حرام سمجھتے ہیں ریلوے میں بغیر ٹکٹ سفر کرنا حرام سمجھتے ہیں کسی مسلمان کا ایک روپیہ لینا اپنے ذمے حرام سمجھتے ہیں کسی مسلمان پہ ہاتھ اٹھانا حرام سمجھتے ہیں ان کی تنظیموں پہ پابندی مت لگاؤ یہ زمین کی برکت ہے ان کی برکت سے تم پر بھی عذاب نہیں آتا ورنہ راتوں کو جب زنا کے دلال گلی گلی کوچے کوچے مائیں بہنیں بیچتے پھر رہے ہوتے ہیں جب تمہارے مالداروں کے کتے مکھن کھا رہے ہوتے ہیں اور غریب کا بچہ دوائی کے بغیر مر رہا ہوتا ہے جب تمہارے تمہارے جاگیرداروں کے گھروں سے ہاریوں کی لڑکیوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جب تمہارے بڑے بڑے گدی نشینوں کے ہاں چھوٹے چھوٹے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے جب سندھ کے وڈیروں کی جیلوں میں ہندوؤں کو بند کر کے رکھا جاتا ہے ان سے بےگار لی جاتی ہے وہ بےچارے مسلمان مسلمان ہونا چاہتے ہیں کہتے ہیں ان کو مسلمان مت ہونے دو اس لیے کہ یہ مسلمان ہو گئے تو ہماری بگاڑ نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آتا ہے جب تم سور اور سور اور بندر لڑاتے ہو جب تم کتے اور ریچھ لڑاتے ہو اللہ کا عذاب آتا ہے جب تم جانوروں پہ ظلم کرتے ہو انسانوں پر کتوں کو چھوڑتے ہو اللہ کا عذاب آتا ہے جب تم غریبوں سے رشوت لیتے ہو اور وہ رو رو کے راتوں کو التجائے کرتی ہے جن کے بچوں کو تم اٹھا کے لے جاتے ہو ان کی مائیں راتوں کو دوپٹے لے لے کر فریادیں کرتی ہے چاہتا ہے مگر زمین پہ کوئی مجاہد سر سجدے میں رکھ کے اللہ میری جان لے لے اللہ مجھے شہید کر دے اللہ اسلام کو عزت دے دے وہ عذاب واپس چلا جاتا ہے ان کے دفاتر بند مت کرو ان کے جھنڈے مت چلاؤ ان کا رستہ مت روکو ان کو اپنا مخالف مت سمجھو ان کے ان کی قیادت کو مت چھیڑو یہ امن کے ساتھ رہیں گے اور جس طرح نماز ادا کی جاتی ہے جہاد امن کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے لیکن اگر تم نے دہشت گردی کی تم نے ضد کی پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں گا اور کافر خوشیاں منائے گا